حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں صرف ایک دفعہ اثر کے بعد دو رکاتے پڑھیں انہوں نے آپ سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا یہ وہ رکاتے ہیں جو میں زہر کے بعد پڑھا کرتا ہوں آج میں ان سے مصروف رہا حتیٰ کہ اثر کا وقت ہو گیا اور مجھے اثر پڑھنی پڑی سنن نسائی حدیث نمبر پانچ سو اسی